السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 11 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے اسکیننگ کی بات مکمل کر کے پارسر کی جانب کاروائی شروع کی تھی اور پارسنگ کے حوالے سے ہم نے پارسنگ کا جو رول ہے کمپائلر میں اس کی ڈسکشن شروع کی تھی اور وہاں پہ میں نے ارض کیا تھا کہ پارسر جو ہے وہ سنٹیکس ایررز ڈھونڈتا ہے وہ سیمینٹک ایررز بھی ڈھونڈتا ہے سنٹیکس ایررز جو ہیں اس کے بارے میں شاید آپ کو اب کافی تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ پروگرامنگ جب کرتے ہیں تو عموماً جو پہلا ایرر جنرلی آپ کے پروگرام میں کمپائلر ڈھونڈتا ہے وہ سنٹیکس ایرر ہی ہوتا ہے اور پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے یہ ایررز کیا ہے میرے خیال میں آپ یہ کافی اچھی طرح جان چکے ہیں کیونکہ اب آپ کو پروگرامنگ کا کافی تجربہ ہو گیا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پارسر ہے وہ یہ سنٹیکس ایرر ایکچولی ڈٹرمن کیسے کرتا ہے یہ تو اس کا وہ رول ہوگا سنٹیکس انالیسس کے حوالے سے پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پارسر جو ہے وہ سیمیٹک انالیسس بھی کرتا ہے یعنی کہ فکرے یا سینٹینس آف اے لینگویج جو اس کو ملتے ہیں ان کا مطلب کیا ٹھیک ہے کہ نہیں اس کی مثال بھی ہم دیکھیں گے اور تفصیل بھی دیکھیں گے لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ جہاں تک سنٹیکس انالیس کا تعلق ہے وہاں پہ کاروائی کچھ ہمیں آسان نظر آئے گی اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم ہم بھی اور کمپائلر رائٹر جو ہیں وہ جنرلی آسانی سے کر لیتے ہیں یہ جو سیمینٹک انالیس والی بات ہے یہ ذرا قدرے مشکل ہے خیر چونکہ اب ہم کمپائلر کو تفصیل دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہم پارسنگ سٹیج پہ ہیں تو one step at a time یعنی کہ آئیے پہلے ہم یہ جو سینٹیکس انالیسز ہے اس کی ڈیپتھ میں دیکھ لیں کہ معاملہ کیا ہے البتہ لگے ہاتھوں یہ سیمینٹک انالیس جو پروگرامنگ کے حوالے سے ہیں اس کے سلسلے میں جو پارسر کو کرنا پڑتا ہے وہ بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں یعنی کہ سینٹیکس انالیس اور سیمینٹک انالیسز کو ذرا بریف سی ایگزامپل کے ذریعے ہم یہ جانچنے کی کوشش کریں کہ پارسر کو وہ کیا ٹاسک ہینڈل کرنے ہوں گے ان دونوں معاملات میں یعنی کہ ان دونوں جو کاروائیاں ہم نے کرنی ہیں ان کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پروگرام پیش کرتا ہوں جو کہ آپ دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ سی کا یا سی پلس پلس کا پروگرام ہے اور دیکھنے میں تو کچھ یہ ٹھیک لگتا ہے لیکن اگر آپ بھی اس کو ذرا غور سے دیکھنا شروع کریں تو ایک دم آپ کو لگے گا کہ اس میں کچھ چیزیں غلط ہیں فار ایگزامپل اور یہ میں اس طرح انڈیکیٹ کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ ایکسٹرا پرنتھسیز ہیں آگے چلے تو یہاں پہ جو فور لوپ ہے اس کے اندر ایک مسنگ بولین ایکسپریشن ہے کیونکہ دیکھیے فور لوپ کا جو اسٹرکچر ہے اس میں انیشلائزیشن سیمیکولن ایک کنڈیشن ہے اور فائنلی اس میں ری ایویلویشن اسی طرح جب آگے چلے تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے شروع میں یہ جو ایف آئی ہے یہ اصل میں غلط ہے اب اسی مثال میں یہ جو ایف آئی ہے آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ یہ سنٹیکٹکلی غلط ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کہ یہ یہ ایف آئی جو ہے کیا اسکینر سے گزر چکا ہوگا یقیناً ایف آئی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک لحاظ سے آئیڈینٹیفائر کا جو ریگولر ایکسپریشن ہے اس کو میچ کر جائے گا یعنی کہ ٹوکنائزنگ کے حساب سے یہ ایک ویلڈ ٹوکن بنے گا اور ایز اے ٹوکن جو ہے وہ پارسر کو یہاں پہ ملے گا کہ ایک آئیڈینٹیفائر آیا ہے اب پارسر کے حوالے سے سوچیں کہ جب اس نے اس سٹیج پہ ایک آئیڈینٹیفائر ڈھونڈا یا ملا اس کو تو اس نے یہ کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ یہ جو ہے سنٹیکٹکلی غلط ہے اب ایک لحاظ سے سوال وہی ہے کہ میں آپ کو ایک انگریزی کا فکرہ دیتا ہوں جس میں کوئی چیز مسنگ ہے وہ والا فکرہ ہی روٹ تو پروگرام سپوز میں کہتا ہوں wrote program without a subject تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فکرہ جو ہے یہ سنٹیکٹکلی غلط ہے یہاں پہ آپ ذہنی طور پہ وہ جو اس کے لینگویج کے رولز ہیں وہ گرامر رولز جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ کاروائی یہی ہے کہ پارسر بی جو ہے وہ بھی ان ٹوکنز کو لے کے ان کے اوپر گرامیٹیکل رولز لگائے گا جس سے وہ سنٹیکس ایررز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے لیکن لگے ہاتھوں ذرا سیمینٹکس کی بھی ذرا بات ہو جائے اب اس فکرے کو دوبارہ دیکھیے جس میں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے ہی روٹ دا کمپیوٹر اس کے وہی حصے ناؤن ورب آرٹیکل ناؤن سبجیکٹ بھی ہے بھی ہے آبجیکٹ بھی ہے گرامیٹکلی یہ سینٹینس بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط نہیں غلط چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ سنٹیکس اس کا غلط ہے وہ سینٹینس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ موجود ہیں البتہ سیمینٹکلی یعنی کہ meaning wise it is wrong اور وہ کیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پرسن کا آپ کہہ رہے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہی روٹ دا کمپیوٹر یہ ٹھیک نہیں لگتا یا تو ہوتا کہ he wrote the computer program یا جیسے پہلے تھا ہی روٹ دا پروگرام تو تب یہ فکرہ میننگ وائز یعنی کہ اس کا جو مطلب ہے وہ ٹھیک ہوتا اب جیسے یہ ہے سنٹیکٹکلی کریکٹ ہے سیمینٹکلی یہ رانگ ہے اب اگر پروگرامنگ لینگویج میں آئیں تو اب اس پروگرام کو لیجیے جو کہ سینٹیکٹکلی اب بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی سینٹیکس ایرر نہیں یہ چھوٹی سی جو فنکشن ہے اس میں ہر چیز پراپر ہے لیکن یہ ذرا دیکھیے کے اور سم یہ جو دو ویریبلس ہیں یہ میں نے ڈکلیئر نہیں کیے اب یہ جو ڈیکلوریشن والا معاملہ ہے یہ ٹائپ ریلیٹڈ ہے کہ یہ ویریبلز یا جو آپ جانتے ہیں کہ سی پلس پلس میں اور جنرلی لینگویجز میں یہ جو پروسیجر لینگویجز ہیں ان میں آپ کو ویریبلز جو ہیں ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں بفور یوز بلکہ سی میں تو یہ ہے کہ کسی بھی ایکسیکیوربل اسٹیٹمنٹ سے پہلے آپ کی تمام ڈیکل ہونی چاہیے سی پلس پلس میں خیر ایسا نہیں آپ جو ڈیکلریشن اسٹیٹمنٹس اور ایکسیکیوربل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو مکس کر سکتے ہیں یہاں پہ البتہ ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ کے اور سم یہ جو دو ویریبل ہیں ان کی ٹائپ یعنی کہ وہ انٹیجرز ہیں ریئلس ہیں فلورٹس ہیں کیا ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کی گئی جہاں تک آئے اور جے کا تعلق ہے وہ چونکہ آرگیومنٹ میں ہیں یعنی کہ اس فنکشن کی آرگیومنٹ میں تو وہ لوکل ویریبلس کے حساب سے دونوں انٹیجر قرار پائے تو وہاں پہ سیمینٹک ایرر نہیں ہے البتہ کے اور سم کے کیس میں ایک سیمینٹک ایرر ہے یعنی کہ وہ ٹائپ ریلیٹڈ ایرر ہے اب اس کو ذرا دیکھیے یہ جو فنکشن ہے اس کی جو ریٹرن ویلو وہ انٹ سٹار ہے یعنی کہ یہ پوائنٹ ریٹرن کرتی ہے یا اس نے کرنا ہے یہ اس کی ڈیکلریشن ہے یہ اس کا سگنیچر ہے البتہ یہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے ریٹرن سم پہلی بات کہ سم کی کوئی ٹائپ نہیں اور دوسرا فرض کریں اگر سم اگر انٹیجر ڈکلیئر ہو جاتی تو ریٹرن سم جو ہے وہ ٹائپ کے حوالے سے انٹ سٹار نہیں تو یہاں پہ یہ جو ریٹرن ٹائپ مس میچ ہے یہ اصل میں اب اس سیمینٹک انالیسز کے حوالے سے ایک غلط چیز ہے جہاں تک سینٹیکس ایررز کا یا سینٹیکس انالیسز کا تعلق ہے یہ کمپائلر کی ذمہ داری ہے سیمیٹک انالیسز بھی ہے لیکن ہم اب دیکھتے دیکھیں گے کہ اس کورس کے حوالے سے یا ویسے ان کمپائلر تھیری کے حوالے سے یا کمپائلر کنسٹرکشن کے حوالے سے ٹپکلی آپ کو لے کے ان کو سنٹیکٹکلی چیک کرتے ہیں کہ وہ کریکٹ ہیں کہ نہیں اب اگر سنٹیکس نہیں ہے تو پھر آپ سیمینٹک کرتے ہیں اچھا اب جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے بعد میں جب ہم ایکچوئل پارسرز بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں رولز جو ہیں یہ ہم ایک لحاظ سے پارسنگ میں کرتے جائیں گے بعد میں ہم نے پارسر بنانا ہے تو جہاں تک اسٹڈی کا تعلق ہے ہم پہلے اس کے سینٹیکس کے حوالے سے جو کاروائی جو تھیوری ہم نے پڑھنی ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سیمینٹک انالیسس کی جانب جائیں گے اور ایونچلی وہ جو انٹرمیڈیٹ کو جنریشن والی بات تو اب ذہنی طور پہ ہم جو توجہ ہے وہ سینٹیکس انالیس پہ زیادہ مرکوز رکھیں گے تو آئیے آپ سینٹیکس کے حوالے سے دیکھیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے not all sequence of tokens are program یعنی کہ میں آپ کو ٹوکنز اگر پکڑا دوں تو لازمی بات ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ ایک سی پلس پلس پروگرام وہ بنے یا جاوا پروگرام بنے اور اس وجہ سے parser must distinguish between valid and invalid sequences of tokens اب یہ دیکھیے یہاں پہ میں سمپلی ایک ٹوکن کی بات نہیں کر رہا میں سیکوینس کی بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ بالکل جیسے نیچرل لینگویج کا ایک پورا فکرہ تھا ہی روٹ دا پروگرام اب اگر صرف مجھے ہی مل جائے تو اس سے تو مجھے کچھ نہیں پتا چل رہا وہ تو میں وہیں کہوں گا کہ یہ تو ٹوٹلی نامکمل فکرہ ہے تو ہوگا یہ کہ جہاں تک سنٹیکس ہیں پارسر ٹپکلی ایک آف ٹوکنز لے گا اور ان کو اکٹھا کر کے دیکھے گا کہ کیا یہ ایک سینٹینس ہے اس لینگویج کا اب یہاں پہ ہم صرف ایک ورڈ کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک پورے سینٹینس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ویلڈ اور invalid sequence of tokens یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلڈ اور انویلڈ سینٹینس اب یہ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے what we need is an expressive way to describe the syntax an acceptor mechanism that determines if the input token stream satisfies the syntax یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے پہلا an expressive way to describe the syntax second mechanism دیکھ داپنس اب یہاں پہ ذرا N F A D F A یا اسکینر میں جو ہم نے کاروائی کی تھی اس کو ذرا دوبارہ دہرائیے وہاں پہ بھی ایسی بات ہوئی تھی لیکن وہاں پہ معاملہ تھا ٹوکنز کو صرف ٹوکنز کو اسٹریم آف ٹوکنز نہیں وہاں پہ اسٹریم تھی کیریکٹر کی تو جب ٹوکنس کی باری آئی تو ہم نے ٹوکنس کے بارے میں کہا کہ ہمیں ایکسپریسو وے چاہیے ٹوکنس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا وہاں پہ ہم نے ریگولر ایکسپریشن کا سہارا لیا تھا جس کی بنا پہ ہم نے وہ ریگولر لینگویجز اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایک ایکسپٹر میکنیزم بنایا تھا اور وہ میکنیزم کیا تھا اوٹامٹون جو پہلے نان ڈیٹرمنسٹک تھا اور بعد میں ڈیٹرمنسٹک جس کی بنا پہ ہم نے پھر وہ آٹومیٹڈ ٹول سے پورا اسکینر بنوا لیا تھا یہی کاروائی ہم یہاں پہ بھی کریں گے کہ ہم ایکسپریسو وے استعمال کریں گے ٹو ڈسکرائب دا سینٹیکس اب ٹوکن سینٹیکس یعنی کہ لینگویج کے سینٹینس کا سینٹیکس اور سیکنڈ وی ول نیڈ اب یہاں پہ ایکسپٹر میکنیزم ہے جو کہ ایک لحاظ سے ہوگا اٹامٹون لائک ہی لیکن اس کی شکل اس کی نوعیت جو ہے وہ ذرا مختلف ہوگی کیونکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں کاروائی ذرا ایک لحاظ سے وسیع بھی ہے اور ذرا سی کمپلیکس بھی ہے تو آئیے اب اس ایکسپٹر اور اس ایکسپریسو وے کی جانب چلتے ہیں پہلے وہ جو expressive way parsing is the process of discovering derivation for some sentence اب یہاں پہ ایک دم آپ کے ذہن میں جو آپ نے آٹومیٹا میں چیزیں پڑھی تھیں وہ آ جائیں گی کہ وہاں پہ بھی ہم یہ ڈیریویشنس کیا کرتے تھے تو یہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پارسنگ میں خاص طور پہ جو سینٹیکس انالیس ہے اس میں وہ جو آٹومیٹا میں آپ نے چیزیں پڑھی تھی derivation grammars context free grammars وہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ اب استعمال ہوگی تو اصل میں یہاں پہ دیکھ لیجیے کہ parsing is the process of discovering a derivation for some sentence اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے we will have mathematical model of syntax which will be اگر دیکھی والی چیز ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں لیکن اس گرامر کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے we will need an for testing in the language that is generated by the grammar یا وہ سینٹینسز جو کہ اس گرامر سے جنریٹ ہوتے ہیں جس کی بنا پہ وہ لینگویج بنتی ہے تو ہمیں ایک الگریدم چاہیے ہوگا جس سے ہم یہ ٹیسٹ کریں گے کہ وہ جو سینٹینس ہیں وہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں میں شاید آپ نے یہ ہینڈ بائی ہینڈ یا مینولی کیا ہوگا لیکن یہاں پہ ہم ایک الگریدم ڈیولپ کریں گے اور بعد میں ایکچولی ہم اس کو ایک آٹومیٹڈ ٹول میں ڈال دیں گے جس سے پھر ہم ایک گیون اے گرامر اور سینٹیکس رولس ہم ایک پورا پارسر ایکچولی جنریٹ کر سکیں گے جو کہ سینٹیکس اینالیس ایٹ لیسٹ ہمارے لیے کرے گا اب اگین پھر وہی دیکھی والی چیز کے گرامر میں جو ہم گرامرز اسٹڈی کریں گے یا جن کو ہم استعمال کریں گے وہ ہیں کانٹیکسٹ فری گرامرز جس کی ڈیفینیشن اب آپ کو پتا ہے اور ایک سی ایف جی جو اس کا ابریویشن ہے is a four G S comma comma comma N T P where S is the start symbol N is a set of non terminals T is a set of terminals and P is a set of productions یہ آپ کانٹیکس فری گرامرس کے حوالے سے پہلے کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور اس کے کافی ایکسٹینسو اسٹڈی بھی کر چکے ہیں اب یہ سوال وائی ناٹ ریگولر ایکسپریشنس اور جواب دینے سے پہلے ذرا اس سوال کو میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں بات ہوئی تھی کہ سینٹیکس انالیس کے حوالے سے we need an expressive way to describe the syntax اور سیکنڈ ہمیں ایک ایکسپٹر میکنزم چاہیے تو ہم نے یہ کاروائی جب اسکینر میں کی تھی وہاں پہ ریگولر ایکسپریشن استعمال کیے تھے تو وہی بات ہم یہاں پہ کیوں نہیں کرتے کیوں نہ ہم ریگولر ایکسپریشن جو ہیں انہیں کو یہاں پہ دوبارہ استعمال کریں وہی اسٹریٹجی کسی طرح سینٹیکس جو ہے وہ ہم ریگولر ایکسپریشن کے ذریعے ڈیفائن کریں اور اس کی وجہ نہ استعمال کرنے کی وہ یہ ہے کہ regular languages do not have enough power to express the syntax of programming languages اب یاد ہے جب ہم نے ریگولر ایکسپریشنس کیے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان ایکسپریشن سے جو سینٹینسز جنریٹ ہو سکتے ہیں وہ ریگولر لینگویجز کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ بات کہ regular languages those languages sentence can be generate by those regular expression do not have enough power to express syntax of programming languages اب نیچرل لینگویج تو خیر بعد کی بات ہے پروگرامنگ لینگویج جو کہ اصل میں نیچرل لینگویجز کے حوالے سے کافی سمپل ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر سکتی اور اس کی ایک جو امپورٹنٹ وجہ وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ finite automaton cannot remember number of times it has visited a particular state ذرا اس کے بارے میں سوچیے جو ڈی ایف اے ہم نے بنایا تھا اسکینر کے لیے وہ جو ہم نے این ایف اے سے ڈی ایف اے استعمال کر کے اور ٹھیک ہے اس کو ہم نے مینیمائز کیا تھا وہ ایک اسٹیٹ ٹرانزیکشن ڈائگرام ہے اس میں ٹرانزیکشن ڈی ایف اے کو لے لیں کیسے ہو رہی تھی ان پٹ سمبل پہ اب اگر وہاں پہ فرض کریں وہی مثال جس میں میں string of a followed by finally دو بیز دیتا ہوں تو فرض کریں میں دس ایز دیتا ہوں تو اگر آپ کو وہ یاد ہو تو ہم ایک ہی اسٹیٹ میں بار بار گھوم کے آ جاتے تھے آن ان پٹ اے اور پھر بی پہ ایک اور پھر دوسری بی پہ ہم فائنل اسٹیٹ میں پہنچ جاتے تھے میرا سوال اس اٹومیٹون میں اس سے ادھر ادھر نہیں اسی اٹومیٹون میں کیا کوئی ایسا طریقہ تھا جو کہ یہ یاد رکھے کہ ایک اسٹیٹ میں آپ کتنی دفعہ آئے تھے اگر آپ وہ اے اسٹرنگ کو لے لیں سیریز آف ایز لے لیں اور آپ وہ اسٹیٹ بی جو تھی اس میں گھومتے رہتے ہیں کیا اس میں کوئی کاؤنٹر تھا جو آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ چھ دفعہ آٹھ دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ یا وٹ ایور اتنی دفعہ آپ اس اسٹیٹ سے گزرے ہیں ہاں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اٹومیٹون کے علاوہ کسی اور طریقے سے آپ یہ یاد رکھیں کہ کتنی دفعہ آپ ایک اسٹیٹ میں سے گزرے ہیں لیکن اس اٹومیٹون میں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ تو ایک سیپریٹ آگزلری فنکشن آپ بے شک لکھ لیں جیسے کہ ہم نے وہ لائن کاؤنٹنگ کی تھی کہ جب بھی ہمیں نیو لائن کیریکٹر ملتا تھا ہم اس میں ایک اپنا ویریبل جو تھا گلوبل ویریبل اس کی ویلو انکریز کر دیتے تھے تو یہ جو ایک چیز مسنگ ہے اٹامٹون میں جو ریگولر ایکسپریشن کے معاملے میں اس میں ہمیں یہ چیز بعد میں درکار ہوگی وہ موجود نہیں اور وہ یہ جو اسٹیٹ میں ٹرانزیکشن جب ہوتی ہیں تو اس کو کاؤنٹ کرنا خیر ہمارے لیے یہ تھیوریٹیکل ایک قسم کا کلیم کہہ لیں یا ایک اسٹیٹمنٹ یا ریسٹرکشن یا جو بھی ہے ہم اس کو اب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ریگولر لینگویجز اور ریگولر ایکسپریشن جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ اب کام نہیں آئیں گے جہاں تک سنٹیکس کا تعلق ہے یہاں پہ ابھی اب ہمیں فل کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے ان کا سہارا لینا پڑے گا البتہ ان سے ہم فائنٹ اٹامٹون بنائیں گے ہاں وہ ذرا مشکل بھی ہوں گے اور ان کو بنانا جو ہے آل دو آٹومیٹک لیکن تھوریٹکلی دیکھا جائے تو وہ جو ہم نے تھامسن کنسٹرکشن کی تھی اس سے ذرا زیادہ مشکل ہوگا the context free syntax is specified with context free grammar اب دیکھیے یہاں پہ کانٹیکس فری سینٹیکس کو میں اسپیسیفائی کروں گا ایک گرامر سے جو کہ کانٹیکسٹ فری گرامر کہلائے گی یہ آپ کانٹیکس سینسٹیو اور کانٹیکسٹ فری کا معاملہ یہ آپ اٹومیٹا میں کور کر چکے ہیں تو میں یہاں پہ آپ ایز اصطلاح اس کو استعمال کر رہا ہوں کہ جو سنٹیکس ہے اس کو میں پروگرامنگ لینگویج کا سنٹیکس جو ہے اس کو ایک سی ایف جی سے ریپرزینٹ کروں گا اور آپ اس کی ایک مثال دیکھیے مثال سی ایف جی کی ہے یہاں پہ پروگرامنگ لینگویج نہیں لینگویج کی مثال نہیں ہے اب ہم کافی دیر تک یہ گرامرز میں رہیں گے لیکن ان گرامرز میں آپ کو وہ جو پروگرامنگ لینگویج کانسٹرکٹس ہیں وہ نظر آئیں گے لیکن ایک لحاظ سے آپ نے دیکھا تھا کہ گرامرز میں سمپلی اگر آپ کے پاس وہ فور ٹپل کی چیزیں ہیں یعنی کہ اسٹارٹ سمبل پروڈکشن نان اور تو آپ یہ کاروائی کر سکتے ہیں جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ ڈیلیبریٹلی ایسی ہے جس سے آپ کو بالکل نہ لگے کہ بھئی یہ کوئی پروگرامنگ لینگویج کا حصہ ہے تو گرامر ذرا دیکھیے کیا ہے ایک نان ٹرمینل ہے شیپ نوائز اور یہ پروڈکشن رول ہے it goes or you can be you can rewrite it as sheep noise followed by the terminal ba b a a جو ہے وہ با اور با اب یہ گرامر کیا ہے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ڈیلیبریٹلی جو پروگرامنگ لینگویج کی مثال نہیں لے رہا تو یہ گرامر جو ہے یہ context free grammar defines the set of noises sheep make یعنی کہ بکریاں یا جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں وہ جو آواز نکالتی ہیں وہ اسینشلی با اور یا ملٹیپل باز میں مشتمل ہوتی ہیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کانٹیکس فری گرامر والا معاملہ ہے یا یہ جو پارسنگ والا معاملہ ہے یہ صرف پروگرامنگ لینگویجز میں نہیں نیچرل لینگویج اور نیچرل لینگویج میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف انسانی لینگویجز نہیں جانوروں کی بھی پرندوں کی بھی زبانیں ہیں وہ بھی مختلف ورڈس اور فکرے جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اب ان کا مطلب کیا ہے شاید وہ ہم کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی لیکن سمٹیکس کے حوالے سے ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آواز ہے یہ کیا شیپ کی ہے یا کسی اور کی ہے اب اس گرامر کو اگر میں لوں تو اس سے میں ڈیریویشن کے ذریعے سینٹینس بنا سکتا ہوں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ we can use the sheep noise grammar to create sentences and we use the production as rewriting rules اب یہ دیکھی بالی کاروائی جس کی اگر میں ایک مثال دوں کہ اگر ایک با جو فکرا ایک شیپ بولتی ہے تو اس کی ڈیریویشن کیا ہوگی کہ سب سے پہلے میں شیپ نوائز کو لوں گا نان ٹرمینل کو اور یہ جو میرے پاس دو گرامر رولز ہیں اوپر sheep noise can be rewritten sheep noise baa یا با اس میں سے میں دوسرا رول استعمال کرتا ہوں اور یہ میں نے لیفٹ کالم میں انڈیکیٹ کیا ہے ٹو ٹو کا مطلب ہے کہ میں نے سیکنڈ رول استعمال کیا ہے اور یہ چیز آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ری رائٹ چیزیں آپ لکھتے ہیں ری رائٹ سینٹینس جب آپ کرتے ہیں یوزنگ دا گرامر رولس تو ان کو کہتے ہیں سینٹینشل فارمس یعنی کہ یہ مکمل فکرے ابھی نہیں کیونکہ ان میں ابھی نان ٹرمینل موجود ہیں جو کہ فردر ایکسپینڈ ہوں گے اور جب آپ کے پاس فائنلی ٹرمینل آ جاتے ہیں تو تب آپ کے پاس ایک پورا سینٹینس آتا ہے اور یہاں پہ پورا سینٹینس ایک سنگل با اسی طرح فرض کریں ایک فکرہ ہے با با تو میں یہ گرامر رولز اس طرح اپلائی کرتا ہوں کہ فرسٹ شیپ نوائز جو کہ میرا اسٹارٹ سمبل ہے اس پہ میں نے گرامر رول ون اپلائی کیا تو وہاں پہ مجھے ملا شیپ نوائز با اب یہ جو نان ٹرمینل انٹروڈیوس ہو گیا ہے شیپ نوائز اس کو اب میں رول ٹو اپلائی کر کے پھر با میں کنورٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ جو ساؤنڈ آتی ہے یا جو سینٹینس آتا ہے شیپ کا وہ ہے با با اب اسی کاروائی کو اگر میں آگے چلاؤں تو شیپ نوائز اسٹارٹ سمبل اس سے شیپ نوائز با پھر میں نے شیپ نوائز کو شیپ نوائز با سے ایکسپینڈ کر دیا تو ایونچلی جو میرے پاس فائنل سینٹینس آیا وہ ہے با با با اب آپ اس مثال کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا پروگرامنگ سے کیا تعلق ہے یا اس کا کمپائلر کنسٹرکشن سے کیا تعلق ہے تعلق اصل میں یہ ہے کہ یہ جو نیچرل لینگویجز ہیں جو انسان یا حیوانات بھی بولتے ہیں اگر ان میں کوئی سینٹینسز ہیں اور ان سینٹینسز کا کوئی اسٹرکچر ہے یا کوئی سنٹیکس ہے تو ہم اس سنٹیکس کو بھی ان گرامرس کے ذریعے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو کاروائی تھی کہ ہم پروڈکشن رولس لے کے سینٹینشیل فارمس بنا کے ایونچلی ڈیرویشنس کے ذریعے ہم وہ اس لینگویج کے سینٹینسز نکال سکتے ہیں اب میرا خیال ہے کہ اس مثال کو یہیں اگر چھوڑ دیں تو وہ بہتر ہوگا یہ مثال ہے تو بڑی کیوٹ اور اس سے شاید اس چیز کا آپ کو احساس ہوا ہوگا جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پارسنگ یا سنٹیکس انالیسز جو ہم کمپائلرز میں کرتے ہیں اس میں ایکچولی لنگوسٹکس جو اسٹڈی کرنے والے سائنسدان ہیں یا جو لوگ ہیں ان کی کانٹریبیوشن بہت زیادہ ہے اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں بھیڑ بکریوں کی کنٹریبیوشن ہے تو خیر ایسی کوئی بات نہیں البتہ یہ ضرور کہ ان کی زبان بھی ہم گرامیٹکلی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور یہ ایسا ہے کہ چند حیوانات ہیں جن کی جو لینگویج ہے وہ بعض کا کافی کمپلیکس ہے اینی ویز ہمارا مقصد اب ہے کہ ہم واپس پارسنگ کی جانب جائیں جس میں ہم پروگرامنگ لینگویج کے سینٹیکس کو دیکھیں گے اور وہ سینٹیکس جو ہے اس کے لیے بھی ہم گرامرس بنائیں گے یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ہم کسی پوری لینگویج کسی پوری پروگرامنگ لینگویج کو ون گو میں خیر فی الحال اسٹڈی نہیں کریں گے ٹپکلی ہوگا یہ کہ اس لینگویج کے کچھ کانسٹرکٹس ہیں جیسے اس کی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں یا اس کے لوپنگ اسٹرکچرس ہیں یا اس کی کنٹرول اسٹیٹمنٹس ہیں یہ جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کو لے کے ہم ان derivation grammar C F G ان کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہ ڈیریویشن ہم یا گرامر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی بنا پہ سینٹیکس کے حوالے سے ہمیں کیا مدد ملتی ہے اور وہ سی ایف جیز جو ہیں وہ کیسے اب بنتی ہیں ایک لحاظ سے اب یہ وہ لینگویج ڈیزائن کا ایشو ہے اب آپ اگر یہ سوچیں کہ نیچرل لینگویج جو تھی اردو لے لیں انگلش لے لیں یا بکیا لینگویجز ہیں ان کا سینٹیکس جو آخر کہاں سے آیا تھا یہ کس نے بنایا تھا ہاں اب اگر تحقیق آپ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی نے بیٹھ کے ایک دن یہ سارا سینٹیکس جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا تھا بلکہ اوور مینی ایئرس لینگویجز جو ہیں وہ ایوالو ہوتی ہیں اس میں سینٹیکس بھی چینج ہوتا رہتا ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی سیمینٹک چینجز زیادہ ہوتے ہیں میننگز جو ہیں لفظوں کے بدل جاتے ہیں ایک لفظ جو کسی زمانے میں اس کا مطلب کچھ تھا آج میں بھی اس کا مطلب جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہ وہ باتیں سیمینٹکس کی ہیں اب میرا خیال ہے کہ یہ جو لنگوسٹکس کی باتیں ہیں یا بھیڑ بکریوں کی باتیں ہیں یہ چھوڑ کے ہم واپس اپنی پروگرامنگ لینگویج کی جانب جاتے ہیں لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ ساری جو تھیری لنگوسٹکس کی لینگویجز کی ہے وہ موجود ہے اور میری تجویز ہوگی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے وہ بھی ایک انتہائی وسیع ایریا ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے as cute this example quickly runs out of intellectual steam میرے خیال میں کتنے آپ بابا والے فکرے بنا سکیں گے to explore uses of C F Gs جو کہ ہمارے لیے کارآمد ہیں we need a more complex grammar اور کمپلیکسٹی اس سینس میں کہ بھئی ہم جو پروگرامنگ لینگویجز میں استعمال کریں تو یہ ایک ذرا یوزفل گرامر دیکھیے جو کہ ایکسپریشنز جو آپ کو پروگرامنگ لینگویجز میں جب آپ نے A equal A plus B یا اے ٹائمس بی یا اس طرح کے میتھمیٹیکل ایکسپریشن اور بعد میں ہم دیکھیں گے بولین ایکسپریشنز جو آپ اپنی اسٹیٹمنٹس میں استعمال کرتے ہیں ان کو یہ گرامر ڈسکرائب کرتی ہے اب جہاں تک گرامرس کا تعلق ہے یہ چیز آپ کافی جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کہ اس میں یہ ری رائٹ رولس ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ای ایکس پی آر یہ ایک نان ٹرمینل ہے it can be rewritten as expression آپ ایکسپریشن یا نم جو کہ اب ایک ٹرمینل ہے یا آئی ڈی اور جہاں تک آپریٹر کا تعلق ہے یہ آپ یہ پلس مائنس ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ ہو سکتا ہے یہاں پہ اصل میں میں نے شارٹ ہینڈ استعمال کیا ہے بار بار E X P R left لکھنے لیفٹ میں لکھنے کے میں نے یہ اور بار نوٹیشن استعمال کی ہے جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ رول نمبر ٹو اور رول نمبر تھری میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اصل میں ای ایکس پی آر ہے اور آپ سمجھیں کہ یہ اور بار کی جگہ اصل میں یہ ایرو ٹو دا رائٹ ہے یہ شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہم کافی استعمال کریں گے لیکن جو نمبرنگ اسکیم ہے رولز کی وہ میں برقرار رکھوں گا کہ یہ اصل میں سیون رولز ہیں یہ نہیں کہ صرف دو رولز ہیں جس میں چونکہ لیفٹ سائڈ پہ ون میں اور لیفٹ سائڈ فور میں صرف مجھے نان ٹرمینلز ملے ہیں تو یہ دو رولز ہیں بکیا اصل میں رولز نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ سارے رولز ہیں دوسری غور طلب بات کہ لیفٹ سائڈ پہ ہمیشہ نان ٹرمینلز ہوں گے رائٹ right سائڈ پہ آپ کے پاس مکسچر آف ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز ہوگا یہ گرامر کی ایک خاص بات ہے grammar rules in similar form were first in the description of the Algol sixty language اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ الگول کیا تھی یہ اگلی چیز بھی دیکھ لیجئے کہ the notation was developed by John Backus and adapted by Naur for the Algol sixty report and this the term Backus Naur form Algol sixty اصل میں ایک پروگرامنگ لینگویج تھی جو کہ اب آپ کو شاید نہ ملے یا شاید یہ ہے کہ اس کے کمپائلرز مل جائیں گے لیکن استعمال کے حوالے سے ایسا نہیں ہے یہ لینگویج تقریباً نائنٹین سکسٹیز میں ڈیولپ ہوئی تھی یورپ میں اور اس کے پیچھے جو حضرات تھے ان میں پیٹر نور جو ہے ان کا نام انتہائی اہمیت بھی رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف وہ لینگویج ڈیزائن کی اس کے کمپائلر بنائے بلکہ انہوں نے ایک رپورٹ بھی چھاپی تھی میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہسٹری ہم اس کی دیکھ لیں کیونکہ وہ بھی ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے شروع شروع میں اصل میں آپ کے پاس کمپائلر نہیں تھے مین فریم کمپیوٹرس تھے جن کو آپ پروگرامنگ اس کی کرتے تھے تو اسمبلی لینگویج میں یا ایون بائنری میں تو جس لینگویج نے اور جس کے کمپائلر نے سب سے پہلے ایک لحاظ سے کمپیوٹنگ پہ بہت بڑا انفلوئنس کیا وہ فورٹرین تھی یعنی کہ formula translation Fortran formula translation کا ابریویشن ہے ابریویشن کہہ لیں یا فارمولا سے فور اور ٹرانسلیشن سے ٹرین لے کے لفظ بنا فورٹرین فورٹرین لینگویج تو بن گئی لیکن اس کا کمپائلر جو تھا اس کو بنانے کے لیے تقریباً دو سال لگے تھے اور اس پہ بے تحاشا لوگوں نے کام کیا تھا اور اگر آپ مین آورز کا حساب لگائیں کہ کتنے لوگ کتنے گھنٹے دو تین سال کام کر گئے تو وہ تھاؤزینڈ میں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں اس دوران میں ٹھیک ہے فورٹرن کمپائلر تو بن گیا تھا لیکن یورپ میں چند ریسرچرز تھے وہ یہ دیکھنے لگے کہ کیا کمپائلر رائٹنگ خاص طور پہ یہ سنٹیکس انالیس جو ہے کہ بھئی یہ پروگرام جو ہے یہ سنٹیکٹکلی کریکٹ ہے کیا یہ اتنا ہی مشکل کام ہے کہ بے تحاشا لوگ ہزاروں گھنٹے اس پہ سرف کریں تب جا کے ایک سنٹیکس انالائزر بنے کوڈ جنریشن اور وہ تو باقی کی بات ہے یہ جو اس کے پہلے ہی مرحلے ہیں یہاں پہ بھی کافی دقت ہوئی تھی انیشلی وہاں پہ ان حضرات نے پھر لنگوسٹک سے کافی فائدہ اٹھایا اور ایک لینگویج بنائی جس کا نام ایلگول تھا اور یہ ایلگوریدم سے بنی ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا سکسٹی سکسٹی سکسٹی یعنی کہ نائنٹین اچھا لینگویج کی اپنی کانٹریبیوشن جو ہے سو ہے جو مزہ مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ لینگویج کو ڈسکرائب کیسے کیا گیا کہ یہ لینگویج کا سینٹیکس کیا ہے اس کے لیے پیٹر نور اور ان کے ساتھ جو دوسرے حضرات تھے انہوں نے یہ بی این ایف فارم جس میں یہ گرامر رولز اور جو ہم آج سمجھتے ہیں کہ بڑی آسان سی چیز ہے ایک سنٹیکس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے انہوں نے وہ چیز ایک لحاظ سے انوینٹ کی اور ایک پروگرامنگ لینگویج کو انہوں نے اس طرح ڈسکرائب کیا اور اگر آپ پروگرامنگ لینگویجز کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ اس رپورٹ نے اصل میں بعد کی لینگویجز کو بڑا انفلوئنس کیا کیونکہ اب اگر آپ چاہیں کہ سی لینگویج کا سینٹیکس کیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اف اسٹیٹمنٹ ایسے ہوتی ہے اور آپ ایگزامپل دے کے وہ کر سکتے ہیں لیکن ایک precise statement of of syntax a language یا لینگویج کانسٹرکٹ کیا ہے اس چیز کے لیے آپ کو ایک نوٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ یہ کانٹیکس فری گرامر جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں اور یہ الگول نے کیا اچھا دوسری یہ مزدار بات جو کہ شاید آپ کو نہ پتا ہو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو سی لینگویج ہے اس میں یہ جو سنٹیکس ہے کہ فنکشن کی باڈی جو ہے وہ کرلی بریسز سے شروع ہوتی ہے اور کلوزنگ کرلی بریس اس کو ختم کرتی ہے دوسرا سی پلس پلس میں جو ڈیکلریشن کا جو سنٹیکس ہے کہ آپ پہلے ٹائپ کہتے ہیں یعنی کہ آپ لکھتے ہیں انٹ اور اس کے بعد بقی آپ لکھتے ہیں ویریبل لسٹ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے ویریبلس ہیں یہ سارے انٹرجر ان کی ٹائپ انٹرجر ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرٹن ٹائپ اور لسٹ آف ویریبلس میں ان کو اس طرح کیوں نہیں لکھتا یعنی کہ ویریبلس پہلے اور ٹائپ بعد میں اور اگر آپ نے پیسکیل لینگویج کا نام سنا ہے تو اس میں ایکچولی اس طرح تھا کہ آپ ویریبلس پہلے لکھتے ہیں یعنی کہ X comma Y comma Z colon int یہ نہیں کہ int X comma comma Y Z colon Pascal میں یہ الٹ ہے تو اب آپ کہیں گے کہ پیسکیل والے تو کام الٹ کر رہے ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ ایسا کیوں یہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائپ جو ہے ہمیشہ پہلے ہو اور ویریبل لسٹ بعد میں ہو ویریبل لسٹ پہلے کیوں نہیں ہو سکتی اگر کوئی وجہ نہیں اور بلکہ اس کی ایکچولی کوئی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے اور بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسکیل لینگویج جو کہ ابھی بھی موجود ہے اور شاید آپ نے پڑھی بھی ہو اس میں ایسا ہے یہ باتیں کہ کرلی بریس کا ہونا اس کے بعد فنکشن باڈی کا ڈیکلریشن کا اس طرح ہونا فور لوپ یہ ساری باتیں جو اب سی میں یا سی پلس پلس میں آپ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آئی تھی یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ایلگول سکسٹی میں موجود تھیں اور یہ جو فنکشنز اور ان کی ریٹرن ویلیوز کا معاملہ کے ریٹرن ٹائپ اس کے بعد فنکشن نیم پھر آرگیومنٹ لسٹ یہ طریقہ بھی الگول میں تھا پیسکیل میں ایسا نہیں ہے پیسکیل میں آپ ٹائپ جو ہے بعض کا بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسری لینگویجز میں بھی ہے تو جو سی یا سی پلس پلس میں اور ایونچلی اب جاوا میں بھی جو آپ کو سینٹیکس نظر آتا ہے وہ اصل میں سارے کے سارا ایلگول سکسٹی سے ہے ایلگول سکسٹی کا اس لحاظ سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے ماڈرن ڈے کمپیوٹنگ لینگویجز پہ اور ایک تو یہ کہ وہ سینٹیکس اس کا اس طرح کا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ سینٹیکس کو ڈسکرائب کرنے کا طریقہ یہ بی این ایف فارم جو ہے یہ آپ کو پروگرامنگ لینگویجز میں بہت نظر آئے گی اور کبھی آپ نے اگر ایک لینگویج کو دیکھنا ہے کہ اس کا پرسائز سینٹیکس کیا ہے تو آپ نیٹ پہ یا کہیں جا پہ جا کے اس کی بی این ایف فارم جو ہے وہ لیں گے اور بلکہ ہمارے پروجیکٹ میں یہ ہوگا کہ ہم یہ بی این ایف فارم جو ہے اس کی ویریشن استعمال کریں گے یہ ذرا سی میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اور اس اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ ساری چیزیں استعمال تو کر لیتے ہیں لیکن شاید کبھی ہمیں موقع نہیں ملتا یہ نہیں کہ ہمیں شوق نہیں ہے کبھی موقع نہیں ملتا یہ سوچنے کا یا اس کو دیکھنے کا کہ یہ آخر ایسا ہے کیوں اب جاوا کو آپ دیکھ لیں جاوا ایک کوشچن کو بن جاتا ہے کہ سی پلس پلس اور جاوا کو کمپیئر کرو جاوا میں یہ ہے سی پلس پلس میں یہ ہے ادھر یہ ہوتا تھا ادھر یہ نہیں ہوتا for example C plus plus میں ملٹیپل انہیریٹنس ہے ادھر ہیں جاوا میں نہیں ہے آخر ایسا کیوں ہے اب اگر آپ کہیں کہ بھئی ہے یہ تو جواب نہ ہوا مطلب ٹھیک ہے میں آپ ایکسپٹ کر لیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے لیکن مجھے کچھ جواز تو دو اس کا تو یہ لینگویجز کی جو اسٹڈی ہے یہ لینگویجز کیسے ایوالو ہوئی میرا خیال ہے کہ آپ اس کورس میں بھی اور بقیہ بھی آپ اس پہ بھی ذرا سی توجہ دیں نہ صرف اس سے آپ کو اس لینگویج کے سنٹیکس اس کے سیمینٹکس اور وہ کیوں ہے وہ کیسے ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا بلکہ وہ جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اس سے آپ کو کافی حاصل ہوگا کہ جو لینگویج میں چیزیں آئیں یہ کیوں آئیں ان کی وجہ کیا تھی اور شاید اس سے آپ کو اس لینگویج کے جو کانسٹرکٹس ہیں ان کو سمجھنے میں اور پھر ان کا صحیح استعمال کرنے میں کافی مدد ملے گی فار ایگزامپل اگر جاوا میں ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہے تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے مطلب کیا میں نے سی پلس پلس میں جب ملٹیپل انہیریٹنس تھی تو میں کچھ بہت زیادہ کر پا رہا تھا جو کہ اب میں جاوا میں نہیں کر سکتا تو دوبارہ میری تجویز کہ اس کورس میں بلکہ میں مزے کی بات یہ بتاؤں کہ بعض اسکولس میں بعض یونیورسٹی میں اس کو کمپائلر کنسٹرکشن بھی نہیں کہا جاتا یہ اس کورس کو کہا جاتا ہے ٹرانسلیشن آف پروگرامنگ لینگویجز یا پروگرامنگ لینگویج تھیری جس میں کہ آپ کنسٹرکشن بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں یہ ہسٹوریکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور بلکہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ لینگویج کانسٹرکٹس جو ہیں اس کے بارے میں ہم کافی ڈسکشن کریں گے خیر چلیں واپس آئیں آپ سنٹیکس پہ میں یہ چونکہ سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں Algol sixty Backus Naur form اور یہ باتیں میں نے ایک دم کہہ دی میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ لوگوں کے نام جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نے بھی ایک لفظ استعمال کر لیا بغیر بتائے کہ بھائی آخر اس کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے let us use the expression grammar to derive the sentence minus two star Y اب دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک سی پلس پلس کا ایک جملہ ہے یا یہ کہ وہ اس کا حصہ ہے میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک گرامر ہے اور میرے پاس ایک سینٹینس ہے تو ایک لحاظ سے میں ایکچولی جو اٹامٹا پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ look at this sentence and me does it belong to the language derivable from the grammar یا ریپرزینٹڈ بائی جی یعنی کہ وہ ایل جی جو تھی تو اب کاروائی کہ X minus two times Y کیا یہ میں اس ایکسپریشن گرامر سے ڈرائیو کر سکتا ہوں کہ نہیں اور میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو کاروائی میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ میں ڈیریویشنز یا وہ جو right hand side rules apply کرتا ہوں اور ایکسپریشن سے شروع ہوا اس کو میں نے ایکسپینڈ کیا انٹو ایکسپریشن آف ایکسپریشن جس میں سے جو رول نمبر ٹو استعمال کر کے جو پہلا ای ایکس پی آر ہے نان ٹرمینل اس کو میں نے اب ایکس سے جو ایکچولی میں اب وہ سنٹیکٹک جو ٹوکنائزڈ کیٹیگریز تھیں وہ بھی اب میں دکھا رہا ہوں کہ ایکس ایونچولی اصل میں پہلے آئی ڈی بنے گا اور آئی ڈی جو ہے وہ پھر ایکسپریشن میں جائے گا کیونکہ دیکھیے یہاں پہ اب پارسر جو ہے وہ ٹوکن کلاسز یعنی کہ یہ ٹوکن ہے کیا کیا یہ آئی ڈی ہے کیا یہ کی ورڈ ہے کیا یہ آپریٹر ہے اس کو اس سے مطلب ہے وہ ایکچولی ہے کیا ایکس ہے وائی ہے یا میکس ہے یا یہ ہے یا وہ ہے اس سے فی الحال اس کو مطلب نہیں بعد میں ٹھیک ہے اس کو مطلب ہوگا لیکن یہاں پہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو ٹوکن کیٹیگری ہے وہ کیا آئی ڈی ہے اگر تو ہے تو میں یہاں پہ ایکسپریشن کو آئی ڈی سے ریپلیس کروں اس کے بعد آپ جو ہے وہ رول نمبر اپلائی کر کے میں نے مائنس سے ریپلیس کیا اس کے بعد یہ ایکسپریشن کو رول نمبر ون جو ہے اس ٹیبل کے بالکل آخر میں میں نے ایکسپریشن آپ ایکسپریشن سے ریپلیس کیا اور سینٹینشیل فارمز جو ہے میں اسی طرح ایکسپینڈ کرتے ہوئے فائنلی دیکھیے آخر میں جب میں نے رول نمبر 3 اپلائی کیا اس ای ایکس پی آر پہ تو اب میرے پاس X minus two times Y جو ہے وہ سینٹینس میرے سامنے آ گیا اب یہ کاروائی میرے خیال میں آپ اٹومیٹا میں کافی کر چکے ہیں جہاں پہ آپ کو گرامر دی پھر آپ کو ایک سینٹینس دیا اور آپ سے پوچھا کہ اس سینٹینس کو ڈرائیو کرو بلکہ آپ ریورس بھی کرتے تھے کہ اس سینٹینس کو لو اور دیکھو کہ آپ گرامر کے اسٹارٹ سمبل تک پہنچ سکتے ہو کہ نہیں کچھ ویسی بات یہاں پہ میں نے کی ہے اس لیے میں نے کوئی زیادہ تفصیل سے یہ چیز ڈسکس نہیں کی یہ ڈیریویشن کا مطلب کیا ہے نان ٹرمینل ہوتے کیا ہیں گرامر رول اپلائی کیسے کرتے ہیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ اسٹیپ وائز پروسیجر ہے کیا یہ جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے اٹامیٹا میں بہت دیکھا ہے اس لیے ہم یہ کاروائی ذرا تیزی سے کر رہے ہیں ہاں البتہ بعد میں جب ہم اس سلسلے میں کچھ اور باتیں کریں گے تو وہاں پہ ٹھیک ہے ہم ذرا نارمل اسپیڈ پہ چلیں گے such a of rewrites is call derivation and process اور discovering a is parsing actually بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پارسنگ ہے یہ اصل میں گیون اے سینٹینس سے شروع ہوتی ہے اور آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا ایک سینٹینس جو ہے وہ اس اس گرامر کو کو بلانگ لینگویج بلانگ کرتا ہے جو کہ جس کے سینٹینسز جو ہیں اس گرامر سے جنریٹ ہو سکتے ہیں تو کمپائلر جو ہیں یا پارسر جو ہیں وہ ایکچولی دونوں طریقے سے کاروائی کرتے ہیں وہ ٹاپ سے بھی شروع ہو جاتے ہیں یا باٹم سے یعنی کہ سینٹینس سے شروع ہو کے اسٹارٹ سمبل تک جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں یا اسٹارٹ سمبل سے شروع ہو کے سینٹینس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایونچلی اس میں ہو یہی رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈیریویشن والا معاملہ اور ہم نوٹیشن وائز یہ جو ڈیریویشن ہے اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ ایکسپریشن ایرو اسٹار اب اس ایرو اسٹار کا مطلب ہے ان ملٹیپل اسٹیپس ایک ڈیریویشن اسٹیپ میں نہیں ایکچولی ملٹیپل اسٹیپس میں derive the sentence I D minus num times I D اب یہاں پہ اصل میں آپ دیکھیے کہ میں نے X minus two plus Y نہیں لکھا کیونکہ یہاں پہ پارسر جو ہے وہ ٹوکن کیٹیگریز کے ساتھ کام کر رہا ہے اور یہاں پہ گرامر بھی دیکھیں تو وہ آئی ڈی نم اور آئی ڈی سے کام کرتی ہے یہ آئی ڈی بے شک ایکس وائی ہو اے بی سی ہو کوئی ہو ایز لانگ ایز آپ کے پاس I D minus num times I D ہے تو کوئی آئی ڈی کوئی نمبر جو اگر اس فارم میں ہوگا تو وہ ڈرائیویبل ہے اس گرامر سے یعنی کہ اسٹارٹ سمبل سے ملٹیپل اسٹیپس کے ذریعے آپ اس سینٹینس تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ کہ at each step we choose a non terminal to replace اب دیکھیں نا ٹرمینل جو ہے اس کو ہم کیا ریپلیس کریں اب آئی ڈی کو آپ آئی اور ڈی میں تو چینج نہیں کر سکتے وہ ٹرمینل اسٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی فردر ایکسپینشن پاسبل نہیں ہاؤ ایور چونکہ یہاں پہ یہ چوائس والا معاملہ آ گیا different choices can lead to different derivations اب یہ ڈفرنٹ چوائسیز آئیں کہاں سے اور اس کی بنا پہ جو ڈفرینٹ ہیں وہ کیسے آتی ہیں یہ آپ اس طرح دیکھیے اور یہ میرے خیال میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ ٹو اور آف انٹرسٹ ہمارے لیے ایک ہے لیفٹ موسٹ ڈیرویشن اور ایک رائٹ موسٹ ڈیرویشن یہ دونوں کیا چیزیں ہیں ان کی ذرا تفصیل دیکھ لیجئے کہ leftmost derivation you replace the leftmost non terminal at each step اور آپ سمجھ گئے ہوں گے یا جو جیسے کہ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں پہلے آٹومیٹا میں کہ رائٹ موسٹ ڈیریویشن میں you replace the rightmost non terminal at each step آگے چلتے ہیں دی ایگزامپل آن دا پریویس سلائیز جس میں میں نے وہ ایکسپریشن سے وہ فائنل فکرا x minus two times y derive کیا تھا اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ جو سینٹینشل فارم تھی اس میں ہمیشہ لیفٹ موسٹ سمبل جو تھا نان ٹرمینل تھا اس کو پہلے ریپلیس کر رہا تھا اور اس بنا پہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہا ہے there is also right most derivation وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اگین دیکھی بالی چیز کے ایکسپریشن سے میں نے ایکسپریشن آف ایکسپریشن لکھا پھر رول نمبر تھری اب میں نے اپلائی کیا جس میں یہ جو ایکسپریشن آف ایکسپریشن ہے اس میں میرے پاس چوائس ہے کہ لیفٹ موسٹ سمبل جو ای ایکس پی آر ہے اس کو میں ریپلیس کروں یا right most symbol E X P R اس کو میں کر لوں دونوں کے لیے میرے پاس چوائس ہے اب اگر میں دوسرے کو ریپلیس کرتا ہوں تو وہاں پہ آئی ڈی کاما ایکس جس کو میں نے یہ ایرو سے اب شو کیا ہے ہے وہ آ جاتا لیکن جو چیز یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ میرے پاس چوائس تھی E X P R expression expression of میں میں لیفٹ موسٹ سمبل کو کر سکتا تھا یا رائٹ موسٹ سمبل کو ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم درمیان میں جنرلی ریپلیس نہیں کرتے یا ہم رائٹ ہینڈ پہ کرتے ہیں یا لیفٹ ہینڈ پہ کرتے ہیں سینٹینشیل فارم کی اس کیس میں میں نے رائٹ موسٹ جو نان ٹرمینل ہے اس سینٹینشل فارم کا اس کو میں نے ریپلیس کر دیا ہے اور اب چونکہ یہ ٹرمینل بن گیا آئی ڈی جو ہے وہ تو ٹرمینل ہے تو اب جو سینٹینشل فارم ہے E X P R I D اس میں اب کون سا right most replaceable non terminal وہ ہے یہ آپ ٹو اسٹار جو کہ رول نمبر سکس میں نے اپلائی کیا اور اسی طرح اب جو E X P R star I D ہے اس میں اب ایک ہی نان ٹرمینل ہے جس کو اب میں نے ایکسپینڈ کیا E E X X P P R R آپ اسٹار آئی ڈی اور اگر اس کو ہم لے کے چلیں تو ہمارے پاس وہ فائنل سینٹینس آ تو جاتا ہے کہ x minus two times y یہ اس ٹیبل کے بالکل آخر میں ہے لیکن یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رائٹ موسٹ ڈیریویشن ہے اور ان بہت کیسز وی ہیو کہ ایکسپریشن ان ملٹیپل ڈیرویشن یا multiple rewrites gives sentence اور derives the sentence I D minus num times I D یہ پہلے میں نے صرف ایسے ہی کہا تھا کہ یہ ملٹیپل اسٹیپس میں ہو جاتا ہے لیکن اب لیفٹ موسٹ اور رائٹ موسٹ ڈیرویشن کے حوالے سے یہ چیز ممکن ہے اب یہ left most derivation right most derivation کا ہمیں فائدہ یا اس کا نقصان یا اس کا استعمال وہ کیا ہے یاد ہے پارسر کے حوالے سے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن آئی آر ہے اور شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ڈیریویشن ان کو ہم ایبسٹریکٹ ٹریز ٹریز یا پارس جو ہیں ان کے ذریعے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں پارس ٹریز جو ہیں وہ ایک لارجر فارم ہے اور اے ایس ٹیز جو ہیں وہ اس کی کنڈینسڈ فارم ہے اب اس حوالے سے اگر اس کاروائی کو دیکھیں کہ یہ جو ڈیریویشن اگر ٹری لائک اسٹرکچر میں ہم ریپرزینٹ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ جو لیفٹ اور رائٹ والا معاملہ ہے یہ سامنے آ جائے گا تو آئیے اب اس کو ٹری کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ڈیریویشن سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے the two derivation produce different trees اور actually the parts employ different evaluation orders اب پارٹس ٹری تو آپ دیکھ چکے ہیں لیکن یہ ایویلویشن والا معاملہ جو ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں لیکن یہ یاد رہے کہ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ ایکس مائنس ٹو ٹائمس پہلے کیا کیا کرتے ہیں آپ مائنس پہلے کریں گے کہ ملٹی پلائی کریں گے آپ کہتے ہیں کہ ملٹیپلائی پہلے ہوتا ہے یہ پارسر کو کیسے پتا چلے یعنی کہ اس کا جو اینالائزر ہے اس کو کیسے پتا چلے کہ جو ہے وہ پہلے کرنی ہے اور مائنس جو ہے وہ بعد میں کرنا ہے یہ ایویلویشن والی بات ہے اچھا اب پہلے ذرا اس ٹری ڈیرویشن کو دیکھیے جس میں اب ہم لیفٹ موسٹ ڈیرویشن سے جو پارٹس ٹری بنے گا اس کو بناتے ہیں اسٹارٹ سمبل میں نے جی لکھا جو کہ گول ہے یہ سمجھے کہ میرا جو ایکسپریشن گرامر کا گول وہ یہ ہوگا جی یہ اسٹارٹ سمبل ہے اس سے سب سے پہلے میں ڈرائیو کرتا ہوں ای e۔ اب یہاں پہ ای e جو ہے وہ اس پوری term E X P R کے لیے میں نے ایبریویٹڈ استعمال کیا تاکہ وہ یہ جو سرکلز ہیں یا یہ ٹری جو ہے یہ ذرا چھوٹا لگے لیکن یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہیں نان ٹرمینلز ہیں اور ای e جو ہے وہ ایکسپریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور جو سب سے پہلے اس فکرے کے لیے ہم نے کیا تھا کہ اس کو ہم نے ای آپ ای میں ایکسپینڈ کیا تھا اب اس سٹیج پہ دیکھیے میرے پاس تین نوڈز آ گئے اور دا وے دیکھیے یہ بائنری ٹری نہیں ہے یہاں پہ یہ جو ای e نوڈ ہے اس کے تین چلڈرن ہیں تو یہ ٹری اسٹرکچر ہے بائنری ٹری نہیں اور پاس ٹریز جو ہیں وہ بائنری ٹری نہیں ہوتے وہ جنرلی اسی طرح کے ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض کیسز میں آپ کو دو آگے نان ٹرمل مل سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بائنری ٹری والا یا سرچ ٹری والا معاملہ نہیں سمپلی ٹریز کا معاملہ یہاں پہ ای e کو میں نے ایکسپینڈ کیا ای آف ای اب میرے پاس تین چوائسیز ہیں یہ تین نوڈز ہیں ان میں سے میں کس کو اب فردر ایکسپینڈ کروں چونکہ یہ لیفٹ موسٹ ڈیرویشن ہے تو ان میں سے جو لیفٹ موسٹ چائلڈ ہے جو کہ یہ ای e ہے میں اس کو دیکھیے ایکسپینڈ کرتا ہوں اور اس کو میں ایکسپینڈ کر کے لے کے جاؤں گا ایکس تک یعنی کہ E goes to I D یہ ری رائٹ رول میں نے استعمال کیا اب یہ چونکہ نان ٹرمینل آ گیا دیکھیے میں اس کو اب سرکل میں نہیں شو کر رہا کیونکہ یہ فردر ایکسپینڈیبل نہیں ایکس کو میں کچھ نہیں کر سکتا یہ ٹرمینل ہے اور یہ جو لفظ ٹرمینل ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ٹری کے پوائنٹ آف ویو سے لیف نوڈ والی بات ہے کہ اس پارس ٹری میں جو لیف نوڈز ہوتے ہیں وہ ٹرمینل ہوتے ہیں جو انٹرنل نوڈز ہیں وہ نان ٹرمینل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے وہ نان ٹرمینل ٹرمینل والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے نیکسٹ جو سمبل نان ٹرمینل میں ریپلیس کر سکتا ہوں لیفٹ موسٹ وہ ہے آپ اور اس کو میں نے دیکھی ریپلیس کیا تو میرے پاس مائنس آ گیا اور فائنلی یہ جو ای e ہے اس کو اب میں ایکسپینڈ کرتا ہوں اور چونکہ میں نے ایکچولی وہ ٹو ٹائمز وائی کو میچ کرنا ہے تو اس کو میں فردر ایکسپینڈ کروں گا ای ای آپ میں اب یہاں پہ آ کے پھر میرے پاس چوائس آ گئی ای آپ ای ان میں میں سے کس کو کروں چونکہ میں لیفٹ موسٹ کر رہا ہوں تو اس میں سے جو لیفٹ موسٹ چائلڈ ہے اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا جو کہ مجھے ٹو دیتا ہے پھر میں آپ کو کرتا ہوں جو کہ مجھے اسٹار یا ملٹی پلائی سمبل دے گا اور فائنلی ای e کو جب میں ایکسپینڈ کرتا ہوں تو یہ بنا ٹو ٹائمز وائی اب اگر یہاں پہ میں پوچھوں کہ اس ٹری کا اگر آپ ٹریورسل کرو اس طریقے سے کہ یہ ساری چیزیں ایویلویٹ ہوں تو اس کا جو ایویلویشن آرڈر ہے وہ ہے ایکس مائنس اور دیکھیے پھر ایک پورا سب ٹری ہے جو کہ ٹو ٹائمس وائی کو انکمپس کر رہا ہے یعنی کہ یہاں سے مجھے وہ ٹو ٹائمس وائی جو ہے وہ ملتا ہے میرا خیال آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر میں اس کی رائٹ موسٹ ڈیریویشن کروں گا تو یہ جو ٹری کی ساخت ہے یہ مختلف ہو جائے گی اور اس کی بنا پہ وہ جو ایویلویشن آرڈر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اب رائٹ موسٹ ڈیریویشن سے کیا ہوگا میں اسی طرح روٹ سے شروع ہوں گا لیکن جہاں پہ مجھے چوائس ملے گی ملٹیپل نوٹس کو ایکسپینڈ کرنے کی کسی لیول پہ دیکھیے میں لیول بائی لیول چل رہا ہوں کسی لیول پہ جب مجھے چوائس ملے گی چوائس ملے گی تو میں رائٹ موسٹ جو نان ٹرمینل یا رائٹ موسٹ نوٹ جو ہے اس کو میں ایکسپینڈ کروں گا تو آئیے وہ یہ یہ بھی کاروائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اسی کیس میں یہاں پہ اب میں نے وہ اسٹیپس دکھا دیے جس میں میں پہنچ چکا ہوں ای آپ ای پہ کیونکہ دیکھیے پہلا اسٹیپ جو ہے اس میں تو سنگل ہی e ہے جی سے میں ای e پہ گیا لیکن جو یہ ای e سے آگے جو معاملہ ہے وہ اب ای آپ ای ہے یہاں پہ اب میرے پاس چوائس ہے چوائس کیا ہے کہ میں ای کو کروں آپ کو کروں یا جو رائٹ پہ ای ہے اس کو کروں چونکہ میں رائٹ موسٹ ڈیرویشن کر رہا ہوں تو اس لیول پہ جو رائٹ موسٹ نوڈ ہے اس کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں اور دیکھیے اب ایکسپینڈ کر کے وہ مجھے کس طرف لے جا رہا ہے وائی پہ میں نے یہ استعمال کیا آپ کو میں نے ایکسپینڈ کیا اسٹار میں یا ملٹیپلائی میں اور فائنلی یہ جو ای e ہے اب یہ لیفٹ موسٹ سمبل ہے جو کہ ان ایکسپینڈیڈ تھا اس کو اب میں فائنلی ایکسپینڈ کر کے ای آپ ای بناؤں گا اور اب اس لیول پہ پھر وہی بات کہ میں رائٹ موسٹ نان ٹرمینل جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر کے ٹو سے آپ کو مائنس سے اور ای e کو ایکس سے ریپلیس کرتا ہوں یا ری رائٹ کرتا ہوں یا میں نے جس طرح یہاں پہ ٹری بنایا تو ایکچولی میں یہ ٹری بھی بنا سکتا ہوں جس میں یہ ایکچوئل نوٹس ہیں اور اس میں جو ایویلویشن آرڈر ہے وہ ہے x minus two times y اب یہ جو ایویلویشن آرڈر والی کاروائی ہے اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے اصل میں یہ ایویلویشن جو ہے یہ ارتھمیٹک ایکسپریشنز کی ایویلویشن کا معاملہ ہے یاد ہے ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے ان فکس پوسٹ فکس والا معاملہ کیا تھا یا کاروائی کی تھی وہ اسٹڈی ہم نے کی تھی کہ ان فکس ایکسپریشن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک ایکسپریشن آپ کو دوں جس میں مائنس اور ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ ہیں تو ظاہری طور پہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ مائنس پہلے کریں کہ ڈیوائڈ یا ملٹیپلائی پہلے کریں وہاں پہ ہم یہ رول اپلائی کر دیتے تھے جو ہم جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ بھئی ملٹی پلائی پہلے ہوتی ہے ڈیوائڈ بعد میں اور پوسٹ فکس ہم نے اسی لیے پھر بنائی تھی کیونکہ اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ یہ ایویلویشن والا مسئلہ نہیں ہے جہاں تک یہ پارسٹری کا تعلق ہے یہ اب پارسنگ کے حوالے سے کیونکہ پارسنگ نے بھی یہ ایکسپریشن لے کے اس کا ایکچولی بعد میں کوڈ جنریٹ کرنا ہے اسمبلی لینگویج کوڈ اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو یہ جو ایویلویشن کا ڈفرنس ہے یہ اب کیسے آ رہا ہے ڈیریویشن کی وجہ سے اور ڈیریویشن میں کیا ہو رہا ہے ہم چوائسز ڈفرینٹ استعمال کر رہے ہیں اس مسئلے کا ہمیں حل ڈھونڈنا پڑے گا اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ آج تو نہیں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ میری تجویز کہ آپ جو میں گرامرس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا اور اس اس کورس میں اس اس لیکچر کی جو ریڈنگ لسٹ ہے آپ اس پہ ایک نظر ضرور دوہرائیے تاکہ یہ جو گرامرز اس کی جو اصطلاح ہے اور یہ ڈیرویشن والا معاملہ جو ہے یہ ذرا ذہن میں تازہ ہو جائے ہم انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ